میں کلام پڑھ رہا ہوں حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ایک لمحے کے لیے علماء بس دعا باقی ذرا دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ حسین التجا بنا لکھنا دونوں ہاتھ بول حسین لکھنا خلوص دل کی روشنائی لے کر حسین لکھنا بادیدہ تر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا حسین کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے کتاب دل کے ورق ورق پر ورک ورک حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے کتاب دل کے ورک ورق ورق ورک ورک حسین لکھنا لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنے پر تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں کہ اپنی آنکھوں اور اپنے پر اور اپنے لب پر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محول حسین لکھنا حسین لکھنا آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محبل تم اس کا محبل حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر بہت بڑا شیر دے رہا ہوں اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ بھی بہت بڑی چاہیے تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر درود پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا آخری دو سے وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے تہرا پکارتے ہیں وہ برچیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ کربلا کے کہ کربلا کے بدن پہ جا کر بدن پہ جا کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہو تو آخری شیر پڑھ رہا ہوں اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت اگر کتابت کا شوق ہو تو بس آخری مرتبہ دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے یہ ہاتھ حسین لکھیں یہ زبان حسین پڑھے یہ آنکھیں حسین دیکھیں یہ دل حسین کا نام لے کے تڑپے یہ زندگی حسین کا نام لے کے جیے یہ قدم حسین کا نام لے کے اٹھیں یہ ہاتھ حسین کا نام لے کے پڑھیں لکھیں بس ہاتھ لہرا جا اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راہ بہت بڑا شیر اگر سمجھ لگے تو اتنی اونچی سبحان اللہ کہنا کہ ساری رات تو نے اتنی اونچی سبحان اللہ نہ کہا ہو جو اب حسین کی شان سن کے بولے اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راہ جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر نام لکھنا نام لکھنا تو سب سے اوپر سب سے اوپر حسین لکھنا سب سے اوپر حسین لکھنا کر پاسیدہِ تر حسین تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین حسین